اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں بہشت جن کنچی نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی مراد ملن ہے